وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں حضرت برا بن عاصب رضی اللہ عنہ مرفوعان روایت فرماتے ہیں قربانی نہ کی جائے ایسے لنگڑے جانور کی جس کا لنگڑا پن واضح ہو اور نہ ایسے کانے جانور کی جس کا کانا پن ظاہر ہو اور نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری ظاہر ہو اور نہ ایسے کمزور جانور کی جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو فائدہ قربانی کی اجازت ملنا انسان کی سعادت ہے کہ رب نے اس سے کچھ مانگا اور پھر اسے قبول بھی فرمایا حالانکہ سب کچھ رب ہی کا دیا ہوا ہے پھر کیوں نہ بڑھ چڑھ کر اس سعادت سے اپنی جھولی بھری جائے اور کیوں نہ صحیح سالم صحت مند اور خوبصورت جانور پیش کرتے ہوئے عرض کیا جائے یا رب آپ کے لیے تو جان بھی ہمہ وقت حاضر ہے کان کٹا نہیں حضرت علی کرم اللہ وجو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو تین چیزیں پہلے ممنوع اب جائز حضرت برعیدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا قبروں پر جانے سے بس اب تم قبروں پر جا سکتے ہو قبروں کی زیارت تمہارے لیے زیادتی خیر کا ذریعہ بنے گی اور میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا مگر اب تم کو اجازت ہے کہ کھاؤ اور جب تک چاہو سنبھال رکھو اور میں نے تمہیں بعض مخصوص برتنوں میں نبیز پینے سے روکا تھا مگر اب تمہیں اجازت ہے کہ جس برتن میں چاہو پیو البتہ نشہ اور چیز نہ پیو فائدہ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے زیارت قبور سے روکا گیا تھا پھر جب دل سیدھے اور عقیدے درست ہو گئے تو اجازت مل گئی کیونکہ سیدھے دل اور درست عقیدے والا شخص قبروں کو دیکھ کر اور سدھر جاتا ہے اور دنیا کے فانی ہونے کا یقین اس کے دل میں اور پختہ ہو جاتا ہے اور اسے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ قبر اور آخرت کی بھی تیاری کر لو اسی طرح مسلم معاشرے سے شراب کی جڑ کاٹنے کے لیے ان تمام برتنوں میں کھجور کا شربت نبیز تک پینے سے روک دیا گیا جو میں کشی کے لیے استعمال ہوتے تھے تاکہ قلوب میں شراب کی نفرت بھر جائے پھر جب مقصد حاصل ہو گیا تو برتنوں پر سے پابندی ہٹ گئی اسی طرح لوگوں کے فقر و فاقہ کی وجہ سے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے روکا گیا مگر بعد میں اس کی اجازت عطا فرما دی گئی